حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کی سورین ذوالخلصہ کے ارد گرد دوران طواف مٹکیں گے وہ یعنی ذوالخلصہ تبادلہ میں ایک بت تھا جہلی دور میں قبیلہ دوس اس کی پوجا کیا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھانوے